بدلا جنت ہے اللہ انہیں جنت دے گا اور اللہ کے فرمانیاں اور معاشیت اور گناہ اور اس کا درست کو بدلا ملے گا جہنم یہ دو ٹھکانے موت کے بعد کریں کوئی نہ کوئی ہوگا اس کو اللہ کے نبی نے قدم خاص فرمایا ہے میں اس اللہ کی قسم کھاتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے موت کے بعد انسانوں کے لیے دو ٹھکانوں میں سے ایک کھانا ہے یا تو جنت ہے یا جہنم ہے جنت کے معنی ہمیشہ کی راہ کی جگہ ہے جہاں تکلیف کا تصور بھی نہیں ہوگا اور جانتا ہے کہ تمام قسم کی محنتیں اور انسان لائن کی چاہت ہے تمام اسلام اللہ مہیا فرما کر ان کی کو پوری کرے گا اور جہنم کے ہمارے انتہائی تکلیف کی جگہ جس تکلیف کے اوپر کوئی تکلیف نہیں ہوگی انتہائی مصیبت انتہائی تکلیف اور عذاب عذاب میں انسان ڈالا جائے گا جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے ستر گنا سیون کے ساتھ اور زیرو ستر گنا ستر گنا زیادہ تیز ہے اور یہ تمہارے گھر کی آگ نہیں دنیا کی سب سے زیادہ تیز آگ جس کے لوہا پگھل جاتا ہے اور جسے آگے کی کوئی آگ نہیں ہے اس آگ سے زیادہ ستر گنا تیز اس پر ڈالا جائے گا اور اس آگ میں ڈالے جانے والے کی چمڑی بارہ زیرہ یعنی جانے اٹھارہ فٹ جاری اس کی چمڑی ہوگی اور وہ چمڑی روزانہ دن میں ہزاروں مرتبہ اس آگ سے اترے گی پھر دو بارہ چمڑی دی جائے گی پھر اترے گی ایسے اس کی زندگی میں عذاب ہی عذاب ہے جہاں ایک سیکنڈ کے لیے انسان کو راحت اور سکون نہیں ملے گا جہاں کی بھوک پچاسوں اور سو سال کی بھوک ہے پیاس ہے فرشتوں کی مار و پٹائی ہے صاف اور بچھو کا ڈسنا ہے اللہ کا غضب اور غصہ ہے انسان جہنم میں عذاب سے پریشان ہو کر اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرے گا قرآن اس کا قرآن اس کا مدد کی رہا ہے وہ ہم اس نے لمبا کیا بنا اخرجنا نہ عمل صالح غیر البی کو نامل جہنمی جہنم کے عذاب سے پریشان ہو کر چیخیں گے تکلیف کے بعد چیخیں گے اور چیخ چیخ کے اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے اے اللہ جہنم سے نکال دے دنیا میں جا کر وہ امال کر کے آئیں گے جو امال کر کے ہم نہیں آئے اور جس کی وجہ سے ہم جہنم میں ڈالے گئے ہیں سومن بھی جی سومن کے جو ہم سے ارے جہنم سے نکال دے نہ عمل عمل کریں گے غیر عمل وہ امال سم کر کے آئے جس کی بنا جہنم میں ڈالے گئے ہیں انہیں چھوڑ کر اس امان کو کر کے آئیں گے جو عمل ہمیں جنت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہے گا اور کرو مام بھی کنائے کروسی ارے دنیا میں ہمیں ہم نے تمہیں زندگی جینے نہیں دی تھی تمہارے سامنے حالات ہم نے ایسے حالات لا کے رکھے تھے جن حالات سے تم اگر عبت دینا چاہتے تو عبت لے سکتے تھے اور نام میں تم مہارت مسجد کر دنیا کی زندگی میں ایسے حالات ہم نے تمہارے سامنے لائے تھے کہ جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا تھا چاہتا نصیحت حاصل کر جاتا ارے آج کا جوان نہیں سمجھتا اس کے سامنے اس کا دور گھر سے نکلا ہے اور نکل کر فرم بھر گیا ہے گھر سے تندرست نکلا اور سامنے ایک گھنٹے کے بعد خبر آئی اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کی مئی آدھی گھر میں نہیں جانتا ہم نہیں جانتے کہ کروڑپتی آج آج کروڑپتی تھا اور خالی ہاتھ بن کے خبر میں جا رہا ہے میرا بھی ہاتھ یہی ہوگا اور انعام کو کرو فی مدد کرو وہ نظیر اتنا ہی نہیں ہے ہم نے تمہارے پاس ڈرانے والے اپنے بندوں کو بھیجا تمہیں سمجھانے کے لیے کہ بھائی یہ حفظ زندگی ٹھیک نہیں ہے بھائی موت قریب آ رہی ہے بھائی جیسی زندگی گزارو گے اس حال میں مرو گے اور اس حال میں مرو گے اسی حال میں اٹھائے جاؤ گے یہ بیوی بچے اور اس دنیا کے مانو متا کے دھوکے میں نہ پڑو کسی دھوکے کے ہاتھ میں موت آ جائے گی یہ فجر کی نماز چھوڑ کر زہر سے پہلے اگر نماز چھوڑ چھوڑ کر مر گئے تو اللہ کی بارگاہ میں پھر نمازیوں کی فہرست جائیں گے ہم زہر کی نماز چھوٹی اصل سے پہلے مر گئے تو اللہ کے میں پھر نمازیوں کی فہرست میں گئے ہوں یہ ہمارا رات دن ہمیں کھیل کود اور ہمیں رات دن ہنسیاں ہنسی اور خوشیاں یہ ہمیں موت کی وقت رلائے گی سمجھنے کی ضرورت ہے سمجھانے والوں نے سمجھایا ابھی بھی موقع ہے خدا سے توبہ کر لے ابھی بھی موقع ہے اپنی گاڑی کو ریورس لے لے آگے مت پڑھ موت آئے گی اور جائے گا گھر گھر پہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بھیج رہا ہے گھر گھر پر اور ہر ایک کے پاس اللہ کہیں گے ہاں وجہ کو من نظیر تمہارے پاس جانے والے دین کی دعوت دینے والے سمجھانے والے تمہارے آئے تھے ضرورت میں نے سمجھایا تھا تمہیں مدد سے بیدار کرنے کے لیے وہ آئے تھے سبوں کو ہمارے دوارے بھی نہیں نصیب اب جہاں کا عذاب اس میں پڑے رہو اور اس عذاب پر تمہارے اعمال کے مزے کا مزہ کرتے رہو اب تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی صرف زیادہ کہیں گے اللہ کی ماندہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ غصے میں آگے کہے گا ایک ایکسٹرا وہ پیا گا ضرور ہو کے پڑے رہو ہم سے بات نہ کرو کوئی رحم کی اپیل کا موقع نہیں ہوا ایک سو روپیہ والا سکون ذریع ہو کے پڑھو رہو ہم سے بات نہ کرو یہ جہنمی جہنم میں وہ جن کے پیچھے چلتے تھے جو ان اللہ سے دور کرنے والے تھے چاہے وہ کوئی بھی ہوں نیتا ہو دنیا والے ہوں حکومت والے ہوں یا بے دوستوں ناچنے گانے والے ہوں جن کے پیچھے یہ چلتے تھے ان پر یہ دانت کسی کے نہیں ہے کہ تم لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا اور تم لوگوں نے ہمیں اللہ سے دور کیا ہے اور غصے تو ہوں گے اور اللہ کے بارگاہ میں کہیں گے اللہ وہ لوگ اور نافرمانی میں ہم لے کے کرتے تھے اگر دکھا لیکن اب کچھ نہیں ہوگا ربنا ارے یا بتانا میرا ذمہ ورنس نہ جاد ہوگا میرا کیوں نہ لیکن یہ ہوگا قرآن شریف پڑھو ہاں قرآن شریف کو پڑھو اللہ نے ایک ایک چیز کا منظر کھینچا ہے کہ میرے بندو یہ تمہاری غفلت کی زندگیاں اس کے بعد موت اور موت کے بعد خدا کے سامنے تمہیں جانا ہے اور یہ تمہارا انجام ہوگا اب کس زندگی کی رخ کو صحیح کرو آج کہا جا رہا ہے کل کو پیش آئے گا یقینی بات ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے تمام انسانوں کو خدا کا پیغام سنایا ہے اور قرآن پاک قیامت تک کی جنتا کی کتاب اللہ نے اس حفاظت کا وعدہ کیا ہے یقینی بات ہے مجھے بھی مرنا ہے آپ کو بھی مرنا ہے ہم بھی جو محنت کر رہے ہیں اپنی موت کی تیاری کے لیے کر رہے ہیں جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں اس گھر میں کوئی اور رہتے تھے آج خبروں میں جا کے سو گئے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا آخر موت ہے ہاں ہارٹ کا اسپیشلسٹ وہ بھی مرتا ہے جو ہزاروں انسانوں کے بے علاج کرتے تھے وہ بھی نہیں تو ایک دن مرتے ہیں جاتے ہیں دنیا سے دارا اور سکندر ہو گئے دارا اور سکندر دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ جن کے پاس دنیا کی بادشاہ آ گئے وہ بھی بڑھ گئے گئے آج بولو کہاں سے سو گئے کہاں گئے سب یہ دارا اور سکندر یہ دنیا کے بادشاہ کہاں گئے تمہارے محلے میں سوچو کروپتی کہاں گئے لکھپتی کہاں گئے کل دادا گیری کرتے تھے کہاں گئے موت ہے ہم موت سے غافل ہے موت ہم سے غافل نہیں ہے موت ہم سے غافل نہیں ہے موت روزانہ قریب آ رہی ہے ارے ارے قبرستان میں سفر کرنے جانے والوں یہ آ جائے کل مجھے اس کے بھی جانا ہے اس صاحب آ آگے مجھے بھی سن کیا جائے کبھی رات کو اپنے گھر میں اپنے کمرے کی لائٹ بند کر دو اندھیرا کر دو اور اندھیرا کر کے سوچو اگر اس سے زیادہ اندھیری ہوگی یہ تو پندرہ بائی پندرہ کا کمرہ ہے کوئی سا اندھیرے میں چیز دریا ہے تو چھ فٹ کی قبر تین بائی چھ کی قبر اس میں میرا کیا ہوگا کتابوں میں آتا ہے روزانہ ہر آدمی کی قبر یہ اعلان کرتی ہے میں دہشت کا گھر ہوں میں اندھیری کا گھر ہوں میں کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں یہاں آنے سے پہلے آدمی اپنا انتظار کرے انتظام کرے انتظام یہ قبر میں روشنی کی ضرورت ہے اور قبر میں روشنی نماز اللہ کے حکام کو پورا کرنے کی سچائی سے روشنی ملے گی مالدار مرنے سے روشنی نہیں ملے گی موت کا بڑا کبا کروزن میں موت کا برا کبا ہے اب ہم بڑا کرنے کے بعد یہ ہے اپنے دوستوں اپنے خاندان والوں کو خبر میں جا کے سوچ رہا ہوگا مجھے لکھ سونا ہوگا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امر تو چلتی سلوائی بچے میں چلتا تمہاری لذتوں اور تمہاری کی چاہتوں کو ختم کرنے والی موت کو یاد کرو مسئلہ دنیا کا نہیں ہے دنیا کی بھوک بھوک پیار کا مسئلہ نہیں ہے یہ تو تھوڑی دیر کی بھوک پیار ہے دنیا میں کھانا آدمی نہیں کھاتا تو تھوڑی دیر کے بعد بھوک بھی بن جاتی ہے آخرت کی بھوک اور پیار ایسے نہیں ہے آخرت کی دقت نہیں ہے آخر کی تقریب ایسی نہیں ہے دنیا کی تکلیف ہے تھوڑی دیر کے لیے تکلیف ہوتی ہے پیٹ میں درد ہوا گولی کھائے تو درد ختم ہو جاتا ہے آپ کی تکلیف کی تکلیف کم نہیں ہوگی بلکہ سب ہمیشہ بڑھتی جائے گی جنت والوں کی نعمتیں ہمیشہ بڑھائے اللہ بڑھاتا ہی جائے گا اور جنت والوں کی تکلیف ہمیشہ بڑھ ہی جائے گی بھائیو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اپنی موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرو ارے حج میں جاتے ہو تو حج کی تیاری کرتے ہو حج کی تیاری کرتے پاسپورٹ چاہیے پاسپورٹ بناتے ہو سفر کا حل تیار کرتے ہو وہاں کی چیزیں تیار کرتے ہو ارے میرے ایک ایسا سفر آنے والا ہے جس سفر کے بعد کبھی واپسی نہیں ہے اور جس سفر کے بعد ہمیشہ زندگی وہاں ملنے والی ہے اس کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے اس کی تیاری کی ضرورت ہے اس تبدیل دعوت کی محنت میں آپ ہزار کے قدموں میں جوڑ کر یہی بات سمجھائی جا رہی ہے بھائیوں غفلت میں زندگی نہ گزارے ہم ہم موت سے قابل ہیں موت ہم سے قابل نہیں ہے موت روزانہ آ رہی ہے موت روزانہ رہی ہے اور کے صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے ہم آگاہی ہونا سب کہ کن فکروں کے ساتھ کن آمان کے ساتھ تم زندگی گزار رہے ہو اس کی آپت خالی موت جائے گی مکمہ چاہیے سبوتوں محکمہ سبوتوں تم محسوم اور یہ حالات میں تم بڑھ کر جاؤ گے قیامت کا انہیں کے ساتھ دکھائے جاؤ گے بھائی ہم یہ نہیں کہتے کاروبار مت کرو گھر میں مت رہو یہ نہیں کہتے کاروبار کرو گھر میں رہو گھر کی ضرورتیں پوری کرو لیکن اللہ کو یاد رکھ کر امر کو یاد رکھ کر آخر کو یاد رکھ کر اور اس میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ہماری زندگی نہ آئے اور ہم دنیا میں اس حال میں محنت کر کے مرے ایمان کی محنت کرتے کرتے دین کی محنت کرتے کرتے نبی اکرم صاحب کی سنتوں پر زندگی گزارتے گزارتے ہماری موت آئے تاکہ ہم قیامت میں اللہ کے نبی کے ساتھ اٹھائے جائے دنیا بکتے بکتے مال جمع کرتے کرتے ارے مال جمع کر کے کیا کرو گے حضور اکم اسی لیے ان مال والوں کو سمجھا ہے کہ آدم کا ویتا کہ میرا مال میرا مال اس کا مال کون سا ہے جو کھا کے ختم کر دیا جو پہن کے چیزیں کر دیے اور جو اللہ کے نام پر خرچ کر کے اپنے لیے آخر میں جمع کرا دیا یہ اس کا مال ہے باقی اس کا مال نہیں ہے باقی کسی اور کا ہے دیکھو تمہارے اپنے محلوں میں اپنے خاندانوں میں ہاں۔ کسی کے ہاتھ میں کی ہے بہت روزانہ بڑی بات ہے اسے ہاں۔ اللہ کرنے کا فرمایا البم الباؤ در کو بھی چھیرا دینا بھی بہت بہت یوٹیو کی جو رسی ہے رسی سے زیادہ خبر اللہ کے نبی نے باقاعدہ کا فرض مانگی ہے اللہ کے نو اچانک کی موت سے میں میری طرف سے میری پناہ ہوں آج دنیا میں اچانک کی موتیں بہت ہو رہی ہیں جس کے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے جیسے کہ آدمی موت سے پہلے بیمار ہوتا ہے تو بیماری میں اللہ اللہ بھی کرتا ہے اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے توبہ کرتا ہے استفار کرتا ہے اور اشار بھی پڑتا ہے اچانک کی موت تو شادی کا نہیں آتا ایکسیڈنٹ ہوا موت ہو گئی کیا نہ کسی کو کہا تو نہ کچھ یاد رہا ایجک آ گیا ایڈک نہیں آیا ہے ایڈک نہیں ایڈک تو ہر ایک کو آتا ہے جو بھی مرتا ہے سب کو دل کا پاتا ہے یہ سبھی مرتا ہے وہ دل کی گھر بند ہوتی ہے آدمی مرتا ہے یہ اچانک کی موتیں ہیں جس کے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے اللہ وہ مہنگی کا دن خوشیا دن ماؤ اچانک کی موت سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہیں تو آپ نے فرمایا ہے نا میں ایسی موت سے پناہ مانگتا ہوں جس میں میں وسیع کرنا بھول گیا قرآن نے اس بات کا حکم دیا ہے کیا نہ مانو وہ ان پوشکوں واہری کو وہ ایمان مانو کتاب ہم سے کتاب ہم سے ہے وہ ایمان والو ایمان والوں کا کتاب ہے وہ انپوشک ہوں اپنے آپ کو واحد کو اپنی اولاد کو جہنم کے ہاتھ سے بچاؤ یہاں نبی رام ہو کو اردو کو گھومنا ہو کوئی ایمان والو اپنے آپ کو اپنے آواز کو جہنم کی ہاتھ سے بچاؤ جس اللہ کا حکم یہ ہے اپنے بیوی بچوں کو کھلاؤ پلاؤ اور ان کی مدد پوری کرو اسی اللہ کا حکم یہ بھی ہے کہ خود کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو جہانت کی آگ سے بچاؤ تم یہ کہہ رہو سوکھا ہونا بھوشیہ شو ارے بھوشیہ تو بہت بعد شروع ہوگا بچوں کا بھوشیہ آخر تو برباد کر کے برن اور چلو اگر تم ان کو پڑھاتے ہو کالج میں اسکول بھیج رہے ہو چاہے ان کا ایمان جائے نہ جائے تو یہ مناسب نہیں نہیں جہاں انہیں تم دنیا کی تمام ترقی کی لائنوں میں راج کرو وہاں ایمان آئے اللہ کا ڈرا ہے اللہ کا آئے ہے کام کر رہا ہو ارے تیری عزت کا مسئلہ ہوتا ہے تو اپنے بچے کو ہی کہتا ہے تمہیں شرم نہ آئی تو کون چھوٹا دے آرام کرتا آپ نہ تو کمی تم نہیں کہتے ابھی اپنی اولاد کو بغیر دلائی کہ بیٹا کیا کر تم کون ہو تمہیں اللہ نے ایمان دیا تم نبی ابھی گئی تو ہوتی تو ہو جس نبی نے تمہیں پوری دنیا میں اپنی زندگی کو کا کرنے کا بنایا دوستوں میں ایک بات کہیے کہ ایمان مسلمانوں سے کہہ دو کہ ایمان کا دھوکے سے نکل جائے کہ ہمارے پاس ایمان ہے بناوٹی نور پاس رکھ کر آدمی کو دھوکے میں نہیں لینا چاہیے دیکھنا چاہیے میرے پاس جو نور ہے صحیح ہے غلط ہے آصف اپنے ایمان کے بارے میں سوچتے کہ میں ایمان کا دعویٰ کرتا ہوں میرا ایمان کون سا ہے صحیح غلط ہے اللہ کا قرآن پاک میں ہر ایک کو ایک بات حکم دیا ہے کہ جیسے صاحب نے ایمان قبول کیا اور جیسے ان کے پاس ایمان تھا اپنا ایمان ایسا بناؤ اگر ایمان کچھ ایسا بناتے بناتے محنت کرتے کرتے اگر موت آ جائے گی اور وہ ایمان اگر حاضر نہیں ہو سکتا بھی اللہ اپنے رحم و کرم سے اپنے بندوں کو ان کے ساتھ اٹھائے گا کہ میرے بندے محنت کرتے کرتے اس منزل تک پہنچنے کے لیے کوشش کرتے رہے نہیں پہنچ پائے میں اپنے سے کو معاف کرتا ہوں بھائی میرے دو آپ کے لوگ بنا زندگی جو بڑھے سوچے سوچو آپ اچھا اپنے آپ کو ایمان ایمان ایمانی زندگی کا نام یہ ہماری ہمارے ہماری ہمارے برسہ ہے آپ بچے ہماری زبان کس کی بات ہے کپڑے دنیا کی پندرہ اسی کے لیے تو سب ہیں کبھی پر سے روپئے کسی کو بھی چاہتی ہے ایمان ایمان اور بھائی آئے اس کے لیے اس کے تذکرے اس کی دعوت گھروں میں اس کو میرے دوستوں گھروں میں اس کے تذکرے کرنا ہاں چندرا گرمی نے کہا کہ کثرت سے موت کے تذکرے کرو موت کے تذکرے کرو تاکہ زندگی درد جائی رہے آپ کے درد کرنے سے اپنے آپ کو بچانا بھائیو رات کو بھی آپ کے سامنے یہی بات کہی گئی دنیا کی زندگی سکون والی بنانی ہے اس کا راستہ بھی ایمان ہے آمان اللہ کی اطاعت ہے جس پر اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے کہ جو ایمان وہ آپ کی تعداد مسلمان وہ ہے جو نہ رہے باقی کا ہو رہا ہے کچھ خاص زندگی چل رہی ہے اور ہماری کا فرمان ہے جو نماز کو چھوڑیں گے ہماری نا نافرمانی کریں گے ہمارے ندی کے طریقوں کو چھوڑ کر کے گزاریں گے ہم ان کی زندگی کو تنگ کر کے یہ اللہ کا کہتا ہے محمد آب اور جو بھی ہماری کتاب سے حیران کرے گا یعنی سماج سے چھوڑے گا خدا کے حکم چھوڑے گا حرام کی ہوئی گزارے گا خدا کی مخلوق کو سکھائے گا یہ دنیا کا بھی اتحاد کا راستہ ہے آج میں چھوڑے گا ہم آپ کا کہتے ہیں اس کی آج پوری دنیا میں جا کر دیکھو زندگی میں یہ آج کے انسان کے بعد راحت آرام کے نقشے کم نہیں ہے راحت آرام کے نقشے بہت زیادہ ہیں لیکن زندگی میں سکون چینج نہیں ہے اور دنیا کا حصہ خود کو کر رہا ہے آج کے دور میں پوری دنیا میں کی خود خوشیاں ہو رہی ہیں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی سے کیا لے کے جانا ہے اب تک کی زندگی کا توبہ تو بڑا غریب ہے بڑا امین ہے بہت معافی کو پسند کرتا ہے اپنے گنہگار مجبور کی معافی کا انتظار کرتا ہے میرے گنہگار بچے اس سے معافی مانگے تاکہ انہیں معاف کر دیں معافی مانگو گناہوں سے مانگو اور ایک گناہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اللہ کے دین کی محنت چھوڑی ہے جس دین کی محنت سے ہماری زندگی میں ہمارے بچوں زندگی میں ہمارے گھروں میں ہمارے کاروبار میں دین آتا وہ دین کی محنت سے چھوڑی ہے یا بہت بڑا اس سے معافی اللہ ہم نے اور اپنے دو اور کیا ہے اس سے توبہ کرو اور آئندہ سے تین چیزوں سے توبہ کیے اس کو چھوڑ کر اس کے کی کی زندگی کیا کرو کرو اللہ اور اپنی اولاد کو ایمان کی محنت لگاؤ چیز کی محنت لگاؤ سے تم نے میں نے ایجوکیشن کی محنت لگایا ہے ایجوکیشن چاہتا ہے یہ ڈاکٹر بن گئے یہ انجینئر بن گئے کریے ہدایت تو آنے کا ذریعہ بنے محمد کا بائیس چوبیس سال کا جوان تھا وہ جوان کی زندگی کو لے کر اور جوان کی زندگی کو دیکھ کر اس کا کیریکٹر اس کا اللہ سے تعلق انسانوں کے ساتھ ہمدردی اس کو دیکھ کر لوگوں نے اپنی میٹنگ میں اپنے گھر والوں کی میٹنگ میں زندگی میں یہ دین آئے اس کے لیے اگر چارج ہونے کا کھوٹا کر سکتا ہے جس کے نتیجے میں ہمارے بہت سندر طریقے اللہ اللہ کے رسول کی محبت آئے گی کیوں کرا تھا اس طرح نہ تھا جو قیمت آئے گی اور دنیا کے انسانوں کے એમને તેમ બોટલ તો છે ને એમાં લોકો એને મોહે અડાઈ પાણી પીવે ہمارے ہمارے گھروں میں ڈاکٹر وہ نکلیں گے اور اپنے اپنے جو دواخانہ چلا رہا ہے اس کے ساتھ وہ اللہ کی جیت کو سیکھتا ہے اور عادی بنتا ہے ویپاری ہے اور ویپاری اس ویپار کے زمانے میں اپنا جیت ظاہر حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں جا کر آدھا جب کے ساتھ اور عادی بنتا ہے وہ دنیا میں ہو رہا ہے تمہارے بچے دسویں بارہویں پڑھنے والے اور آتا ہے آپ دیکھیے آپ کے گھروں میں محمد انہوں نے بات سنت اللہ کے ساتھ تشریف کیا ان کے چہرے مارے سنت والے بنتے ہیں اور یہ زندگی میں ایک جدید جو محنت کی ہے اب آپ محنت کریں گے اللہ ہمیں بھی ٹھیک ہے ارے بڑی طرح امریکہ میں ہندو کی لذکر تو جانتے ہیں لیکن اللہ کو فکر میں اب کتاب میں نمازوں کے پڑھنے میں غریبوں کو کھلانے پلانے میں جو لذت ہے وہ لذت محسوس اللہ ہی ہے اس ماں سے جو لوگ جا رہے ہیں جو نہیں جا رہے وہ میرے کو آہستا کی کرے ان شاء اللہ آہنسہ جلد از جلد اس سے سے کے رہے کے ہیں اب تک اپنے ابھی تو تیاری نہیں کر پائے دو چار مہینے میں تھوڑی سی زندگی بنا کر اللہ سے کرنا ہے اپنی آدت بنا دے اپنی زندگی بنا دے اللہ کے اللہ کا جا رہے ہیں صحابہ کی زندگی سے ایک صحابہ زندگی کی تبدیل دیتی جو ہر پانچ چار مہینے اللہ کے راستے و حسن کا لگاتے رابطے سے دوستوں میں دنیا میں نقل و ہے کوئی ٹرین خالی نہیں ہے کوئی بس خالی نہیں ہے کوئی ہوائی جہاز خالی نہیں ہے پوری دنیا میں نقل و حرکت ہے کس چیز کے لیے دنیا کے لیے دنیا پوری دنیا میں پوری دنیا میں دنیا اور چیزیں جا رہی ہے اس سب کا صحابہ نے نقل و حرکت کی دین کے خاطر ایمان کے خاطر اس محنت کو ان فکروں کو لے کر دنیا میں پہنچے کہاں اربستان ہے کہاں ہندوستان ہے یہاں تک آئے ساتھ ہی میں باہر بنتا ہے وہاں ہے صحابہ کی جماعتوں نے اللہ کے دن کے آگے سب حضرت لیکن سب حضرت کے نتیجے اللہ کا دن مجھے نتیجہ ہوا ہم اور آپ بھی اس نقل حضرت سے اچھا ہر سال صاحب میں نہیں لگا سکتے کم سے کم صحابہ کی نقل اور مشاورت کرنے کے لیے ایک مرتبہ تو کم سے کم چار میں لگا دیں ખરેખર માં ભાઈ હું ગોવા બોલ્યો ને એવું જ લાગે છે તને اور بات اور اللہ نے جگہ لگانے کو کہا ہے وہاں ہم لگانے والے بنے گے اس کے لیے بھائیوں کا ہر مہینے میں جائے گی آپ منال کے ذمہ داری سے پوچھے کہ بھائی ہمیں اس مہینے میں جو چار مہینے لگانے تو جواب دوں مجھے کہو بعد یہ ترقی بنا دیں گے لیکن تفریح اور سب کی بنائے تمہاری تمہارے بچوں سب کی باری بار ایک ہے اور ہر سال کی ترقی بنے چار مہینے ہر سال میں پندرہ میں لگا لو پھر حضرت نے فرمایا کہ سال کا دسواں حصہ دن کو دو سال کے بارہ مہینے ہیں چالیس کی تاریخ کرو اب کے لیے کے لیے خود کس میٹنگ کے لیے سمجھ تو تبدیل میں جانا دوسروں کو سدھارنے کے لیے نہ اب کے سدھرنے کے لیے جانا ہے اور اپنے بھائیوں کو سمجھانے کے لیے جانے کے بھائی سدھرنے کی ضرورت ہے اپنی ایمان کے بنانے کی ضرورت ہے اپنی اس اسی ایمان سے نکلے بھائی تم بھی نکلو تم بھی محنت کرو تاکہ ہر بھائی ہر بھائی ایمان سیکھنے والا دین سیکھنے والا اور دوسروں کو دریا کرنے والا بنے اگر چار دن ایسا نہیں لگا سکتے سال کے چلے کی ترقی بناؤ روزہ ہر سال جنوری میں یا رمضان میں مشورہ کرو یا اپنے گھر میں چار آدمی ہیں پانچ آدمی ہیں کوئی ترقی بنانا مہینے طے کر دو پہلے کون جائے گا پھر کون جائے گا پھر کون جائے گا پھر کون جائے گا سال کی میں تک بنا لیں اب کے وقت مسائل بتا رہے کم سے کم سال میں لگ لگا سال کا مہینے لگا مہینے کے تیس دن ہے نے فرمایا दसवा हिस्सा अल्लाह के रास्ते में हर महीने का अपना हफ्ता तय कर लो और उसी हफ्ते में तीन दिन लगाना पाबंदी करो जो तो तीन दिन तुम्हारे बचेंगे आ महीना में अखबारिया में आइंदा महीना वीजा लग लो और वीजा लगा चौबीस लगा اللہ نے نمازوں کے وقت کو متحد کیا تاکہ آ کے اس وقت اپنی نماز ادا کر دیں اس لیے ہماری آسانی کے لیے جہاں ہمارے بزرگ سناتے ہیں ہفتے کے مہینے کے چار ہفتے ہیں چار ہفتوں میں ایک ایک ہفتہ پہلے تو جان پہ جاؤ میرا بھائی میرا دوسرا بھائی میرا تیسرا بھائی میرا چوتھا تاکہ ہمارے دنیا کے کاموں کا نظام بھی کماتے رہے اور چوبیس گھنٹے ہمارے پاس روزانہ کے ہیں خوشامد خوشامد ایسی چیز ہے جس سب سے سب انسان کو نرم کر دیتی ہے باتیں دفعی کرنے نہیں ہے آج کی خوشامد کرو اور اس کو تیار کرو سب سے پہلے تو اس کا تعلق مسجد سے یہ بات کی نماز کا مسجد کا ہے مسجد میں آئے گا تعلیم سے رہے گا بیٹھے گا جما آئی ہوں گی ان کی ان کی باتیں سنے گا آہستہ آہستہ اس کی زندگی میں یہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا ہمارے والے بڑی نماز بھی نہ رہے اور آپ تمام کے تمام کیا کرو آج سے ان شاء اللہ بال کی نماز کی پابندی کریں گے کون کون کرے گا بار والے کیا کہتے باہر بار والے بھاری رہو گے اللہ رہو گے اللہ بولو دیکھو یہ سیاسی نہیں ہے کہ ہاں، بات کی نماز پڑھنے والا مسلمان کتنا پکا ارادہ کرتا ہے کہ جمعہ کی نماز تو کسی ہاتھ میں نہیں چھوڑوں گا بندہ تعالیٰ کسی حال میں کہیں بھی ہوتا ہے نہیں تو ارے پہنچا نہیں پہنچا تھا ارے بولا تو صحیح بولا تھا اللہ توفیق سے اللہ توفیق سے تو جمعہ کی نماز پڑھنے کی اللہ توفیق دیتا ہے اور پانچ کی نماز کی توفیق بھی نہیں ملتی جیسے جمعہ کی نماز کا فیصلہ تو نے کیا ہے ایسے تو پانچ بج کی نماز کی پابندی کا فیصلہ کرے گا اللہ پانچ کی نماز کا بھی ایسے آسمے گا یہ سروج ہے اور یہ فیصلے بچہ جینا ہے اور اپنے محلے کے ایک ایک اللہ سے کام لے گا اور جس دن مسلمان کے محسوس میں انتظام ہونے لگا اسلام سال کرتے تھے اس دن سے مسلمان پچاس فیصد ہو بھی جائے گا اس دن کے خدا باقی کے عروج کو روک دے گا باقی کا عروج ہو جائے گا باتیں سمجھتا ہوں اسلام کے سوا جتنے لوگ ہیں وہ سب باتیں باتیں ان کی تمام ترقی خدا روک دے گا اور جس کے لیے یہ کام اور اس کے اوپر نماز جمع شروع ہو جائے گا اس سے خدا اسلام اور مسلمانوں کے عروج ادا لیے میٹرو میں آپ کے محسوس آپ کے گھر کی اور tapi kalau kita bersalah bahwa kemudian orang orang pasti orang pernah bicara cara ada orang pasti हमारे यहाँ पर शादी में निकाह का आई गॉड में कॉम्पनी करने को दिया तो चलते हैं तो है ना करना पड़ रही है बहुत सारी है ये इसमें तो ये खड़े हैं औचित्य त्याची नव्वद तेवीस वाळवी नाही जायची माझ्या उभं भावनींच्या मला ज्या पिना دوسرا میں کیا ہے بابوں چار بھیا ہمارے باپ بھائی ہمارے چار بھیا یہ آباد ہوں گے آپ دیکھو گے اس کے وجہ سے تمہارے گھر کی عورتوں کی جلدی ہر جائے گی یہ تمام جذبہ بھی پیدا ہوں گے آپ کے بچوں میں آپ جو قرآن پڑھنے کے جذبے پیدا ہوں گے آرے نشین پڑھنے کے جذبے پیدا ہوں گے اور سندر پر اسکول کی سمجھ آئے گی اور اللہ کی محبت زیادہ شروع ہو جائے گی آپ کی اچھا سب سمجھ آئے گی اور رحمت کے پرست آئے گی اللہ کی رحمت کو سمجھ ہو جائے گی آئیو ہر گھر میں روزانہ آدھا گھنٹہ کوئی بھی وقت جائے کرو چاہے عشا کے بعد کرو شاید گھر کے بات ہوئی گھر والوں کے بچے اور گھر میں چالیس زیادہ پانی پانی ایک کٹرا اوپر سے گرتا نہیں گرتا لیکن مسلسل گرتا رہتا ہے مسلسل گرتے رہنے سے نیچے پتھر ہوتا ہے وہ پتھر کو بھی نہیں ہوتا ایک ایک سمے کی مسلسل گرنا چاہیے ایسے روزانہ کی تاریخ چاہے آدھا گھنٹہ ہو کے روزے کی روزانہ پابندی سے کرو پابندی سے تعلیم کے وجہ سے اور ہماری تعلیم میں بیٹھنے سے اللہ کے نبی کی دورانی اور باتوں کا اثر ہمارے دل پر اور ہمارے دل کے ہر بچے ہمارے بال بچے اور گھروں میں کئی زندگی آئی اپنے دوست کو اپنے دوست کو آج سنٹر بہت ان شاء اللہ گھر کی تعلیم ہم سب کرے کرو گے فارم فل نہیں کرے گا فارم فن کرے گا سچی بات اللہ کے نبی کے سننے کے بعد بھی نہیں گے ان شاء اللہ کرو گے اور یہ بھی طے کر کہ حضرت کی بات ہے ایک مرتبہ چار مہینے اور اگر ہر سال نہیں تو ہر سال چلنا اور ان شاء اللہ اللہ کے ارے کرو کرو اللہ کرے گا طے کرو معاملہ اللہ سے کرو اللہ ہی کام دے گا تمہارے خدا دنیا کے کے ہونے کا بہتر بنائے گا آپ دیکھو تمہارے دماغ بچے کہاں کہاں جا کر ہم ان کے آج ان کو باہر کے لوگ کو یاد کر رہے ہیں آج ان والے یاد کرتے ہیں ہمارے اٹھارہ گھنٹے کا ہوائی جہاز کا رہے ہے کیسا بولو اٹھارہ آرام کراتے ریل گاڑی میں نہیں ہوائی جہاز میں تمہارے یہاں سے میرے دوستوں تو پیری پیڑی اور اجنتی اور سنانا گیارہ سے ہوتی اٹھارہ گھنٹے کا راستہ ہے مغرب میں ایک مشرق میں ایک مغرب میں تمہارے بچے تمہارے بچے وہاں پہنچے ہیں वीस किलोमीटर बाइक पर कितनी वाली टीडीएस जवानों के इतने तो लोगों है बता दे फोन पे रिपोर्ट कर दी जाएगी वाइट ना कैसे لیکن تم سب کسی جاؤ ابھی ساری شاپ اگر تم سے پابندی کر رہی सारी इंशाल्लाह तुम्हारे बात ये कभी किसी आने बात मेरे नाम के लिए इनको और फिर आयु का بس پہلے دعائیں کرانے میں نہیں ہے دعائیں کرانا تو دعا کرانے کے چاہتے ہو ابھی ایڈمیشن آتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے تھوڑا اپنے بچوں کی دعائیں کرتا ہے کیا کرو اور کہنا لگتا ہے آپ نے تو دعا کرائی خبر ہے زبردست خبر ہے اور ایسا عمل ہے جو ناممکن نام ہوتا کو کیا کر دیکھتا ہے ہاں، ہاں، جلد سے جلد چار مہینے لگائے چار مہینے سال لگائے کرو فوٹو پالیس کے بعد کیا ہے جماعتوں میں جانے والے جو ہمارے اس رسی کے بعد ہیں وہ ذرا کھڑے ہو جاؤ اس رسی کے بعد جماعتوں میں جانے والے کتنے ساتھی آپ کھڑے ہو جاؤ جو رات بیٹھ اور جما میں کوئی جانا ہے وہ رسم کے بعد آپ کی بعد آپ کا آتا ہوں سلمان سو دس والے اِرفان جو اللہ گناہوں کو معاف کرنا کوئی চাঁদনি বিউটি বাড়ানো লাগে بچے اب آپ سے مانگتا ہے نا ماں کے جیسے ہونے کی شکل بناتا ہے تو اس کو رحما جاتا ہے اللہ کو ماں سے جدا حل کرنے والا ہے اور میرے دوستوں دعا کی قبولیت کے لیے ایک بات یہ ہے حرام کے بچے بچنا ہے اب تک جو ہوا اللہ سے معافی اور آئندہ کے لیے اللہ حلال آپ صحیح ہوگی اللہ حلال ہوگی چھوڑے گا اللہ نے اپنے بندوں کی روزی اپنے ذمہ دی ہے حرام کے لیے دی ہے حلال کے لیے ہے لیکن حلال روزی کس کو ملے گی جو حلال روزی کا تعلیم بن کے چلے گا ہاں لیے دوستوں حرام روزی سے بچو حرام کے رقم سے بچو حرام کا رقم جب پیٹ میں جاتا ہے تو نہ نماز قبول ہوتی ہے نہ دعا قبول ہوتی ہے اس سے بچنا بہت ضروری ہے اور میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ شاموں سے یقین کے ساتھ دعا مانگو یقین کے ساتھ کہ اللہ ہماری دعا ضرور کرے ایک اور بھی حدیثوں میں آتا ہے کہ جب مسلمان اللہ کے دین کی نہیں چھوڑتا ہے بلائی محبت کرتا برائی سے روکنا چھوڑ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ دعاؤں کو समझ रहे हैं फोटो पार्टी आधी नाके को उंगली बाहर आएगी سبحان اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك اللهم لك الحمد كما اللهم لا نحصي انت كما اثنيت على اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى وعلى آل آل محمد كما على إبراهيم إبراهيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ألف لام والله لا إله إلا هو الحي القيوم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 کے مسلمہ کو معاف کروا اتنا بڑا مجمع تیرے بارگاہ میں تیری رحمت کی امید کر کے آیا ہے اے اللہ ہم میں سے کسی ایک کو بھی اپنی رحمت سے محروم نہ فرما اپنی رحمت کی چادر میں ہم سب کو ڈھانپ لے پوری امت پر اپنی رحمت کی چادر کو اے اللہ عام کر دے اے اللہ اے اللہ ہی اپنے سد سے اے اللہ رات کے اندھیروں میں کے اجالوں میں چھپ کر طور پر اے اللہ کہاں کہاں کیسے کیسے گناہوں میں ہم نے اپنے آپ کو برباد کیا ہے ہم مہا پاپی ہے تو مہا معاف کرنے والا ہے تو معافی کو پسند کرتا ہے اے اللہ تیری توفیق سے ہم تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے معافی مانگ رہے ہیں اے اللہ وہی اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور پوری عمر مسلمہ کو ہمارے ماں باپ بھائی بہنوں بی بچوں کو ایسا سب کو تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے معاف فرما دے معاف فرما دے امت کے ساتھ اور رحم کا کرم کا فضل کا معاملہ فرما اہل امت کی تو دستگیری فرما اہل امت کو اہل کے در زندگی پر سچ کی پکی توبہ کی توفیق ہنسی فرما اور امت کو اہل اپنی رحمت کے آغوش میں تو جگہ عطا فرما دے امت کو دشمنوں کے نرموں سے نکال دے اہل اس امت کو دشمنوں کے نرموں سے نکال دے اللہ اس امت کو دشمنوں کے نرموں سے نکال دے اپنی حفاظت میں جگہ فرما دے اللہ اس امت مسلمہ کی جان مان ایمان آمان آبرو عزت معاملات معاشرت کی اے اللہ کو پوری پوری حفاظت فرما اس کے مساجد کی مقاصد کی مدارس کی دینی درستہوں کی دین کی نسبت پر جو محنت جہاں کہیں ہو رہی ہو جس کے یہاں مقبول ہو سے تو پوری پوری حفاظت فرما اہلا سب تو پوری پوری حفاظت فرما ان محنتوں کو قبول فرما کر اس امت مسلمہ کو اپنے مقصد حیات کی طرف لوٹا دے اسے اپنے مقصد کو خراب فرما دے اس کی جان اور مان اور اس کی صلاحیتوں کو اہل حق کے لیے قبول فرما دے دین کے لیے قبول فرما دے اور اہل دین کے حیات کا ذریعہ بنا دے اس کی جان اور مان اور صلاحیتوں کو ضائع ہونے سے برباد ہونے تو حفاظت فرما ایسا صلاحیتوں اور اولادوں کو ضائع ہونے سے برباد ہونے سے تو حفاظت فرما دے اے اللہ تو ہمیں ایمان کامل نصیب فرما دے یقین پتا فرما دے ہدایت قیمہ نصیب فرما دے اڑت مستقیم نصیب فرما دے اے اللہ ہمیں حق پر اور ہم محنت پر جمع فرما دیں ہمیں حق اور محنت کو زندگی کا مقصد بنا کر ایسا زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ اب کے پورے دین کو پوری حقیقت کے ساتھ پوری امت سے پورے عالم میں تو زندہ فرما دیں نہیں کر سکتا ہے تیرے سوا کون کر سکتا ہے دلوں پر تیرا قبضہ ہے اے دلوں کے پھیرنے والے ہماری اور کل مت کے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف تو پھیر دے اللہ اے دلوں کو الٹ پڑ کرنے والے ہماری اور مسلم کے دلوں دلوں کو اپنے دین پر تو جما دے اپنے دین پر تو جما دے اے اللہ اس امت کو اللہ آپس میں سائی بائی بن کر تیرا امت میرے بن تیرا بندہ بن کر تیرے نبی کا امتی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ اس امت کے دلوں میں تمام بشریت کا درد وقت پیدا فرما دے ایسا اس امت کے دلوں میں تمام بشریت کا درد وقت پیدا فرما دے اور اس امت کو اپنے نبی والے مقصد کو اپنا مقصد زندگی بنا کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما رہے اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما تیرے بندے نسبت پر تیری تیری توفیق سے سب کچھ چھوڑ کر تیرے دین کی محنت پر جہاں جمع ہو دعا میں شامل ہوئے میں نے امید پر کہ اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے اے اللہ اے اللہ ہماری دعاؤں پر تو قبول فرما دے ہمارے لیے پوری امت کے لیے قبول فرما لے پوری انسانیت اور بشر کے لیے قبول فرما لے ایسا ہدایت کے عمومی میں چلا دے ہدایت کے عمومی میں چلا دے ایسا قوم یادوں کو ہدایت نصیب فرما دے اور ایسا خود ہمارے ملک کے باشندوں کو ہدایت نصیب فرما دے ایسا اس ملک کے ایک ایک بچے کو ہدایت دے دے انہیں جہنم سے بچا لے انہیں تیرے دین کو مددگار مطلب بنا دے ایسا ان کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کی محبت پیدا بنا دے اے اللہ امت کے سروزن ایمان کی محنت کو زندہ فرما دے نماز کو زندہ فرما دے نماز کی محنت کو زندہ فرما دے ہمیں تیرے ندی والی نماز پڑھنے کی توحیعت نہ فرما اس کی محنت کرنے کی فرما اللہ امت کے امت کو جہادت کی ضرورتوں سے نکال دے اللہ اس امت کو جہادت کی ظلمتوں سے نکال دے اور اسے تیرے نبی والے علم کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب بھرا دیں اللہ تیرے نبی والے علم کی محنت گھر گھر میں زندہ بھرنا دے ایسا گھر گھر میں زندہ بھرنا دے ایسا گھر گھر میں زندہ بھرنا دے مردوں میں عورتوں میں بچوں بڑھوں میں صحابہ کی زمانے کی طرح اللہ ہے کہ زندگی میں محنت کو زندہ بھرنا دے اے نہ ہی تیری جان ذات آدی کا تعلق ہمیں نصیب فرما دے ایسا تیرا ذاتی تعلق ہمیں نصیب فرما دے تیری یاد اور تیرا کرنا نصیب بننا دے گلگن میں تیری یاد کو زندہ بھرنا کو زندہ بھرنا آخر کے تذکروں میں زندہ بھرنا دین کی دعوت کو زندہ بھرنا اللہ ہمارے گھر گھر میں ایمان کی محنت کو زندہ فرما ایمان کی محنت کے لیے جامع اور ہمارے قربانوں کے حوصلے اور جلدے بچے بچے میں مرد عورتوں میں تو یہ اللہ زندہ فرما دے اور اللہ تیرے دین کے خاطر اپنے محبوب محبوب سے چیز کو قربان کرنا آسان ہوتا دے جن تیرے بندوں بچوں نے اس محنت کے لیے قبول کیا ایسا انہیں استقامت ایسا انہیں استقامت استعمال فرما اے اللہ اِن استقامت نصیب فرما دین کے تقاضوں پر چلنا نصیب فرما اللہ تہذیب کے تقاضوں پر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما قدم کے ہتھے سے حفاظت فرما شیطان نفس کے مطلب بھرے سے حفاظت فرما اے اللہ ایسا تیرے بندے تیری توفیق سے تیری محنت محرطی کی حد لگے ہیں ایسا کرنے والوں میں صفات دعوت صفات قبولیت صفات پر تو پیدا فرما اجتماعی قلوب پیدا فرما حفاظت کلمہ پیدا فرما حفاظت فکر پیدا فرما پوری انسانیت کا سب پیدا فرما اور اللہ اللہ پوری انسانیت کو حضم بنا کر محنت کی تبدیل سوچنے کی اور اس کو زندگی میں لانے کی نصیب فرما کرنا اللہ تو ہماری مقصد کرنا ایسا تو ہماری مقصد کرنا ایسا تو ہماری مقصد فرما ہمارے ماں باپ کی مقصد کرنا پوری امت مسلمہ کی پوری پوری مقصد فرما ایسا پوری امت مسلمہ کی پوری پوری مقصد کرنا تیری مغفرت کا ذریعہ بہت وسیع ہے ایسا تیری مغفرت کا ایک کچرا ہم سب کے لیے کافی ہے پوری امت کے لیے کافی ہے اللہ تیرے پیارے نبی کی پیاری امت ہے اسے تو معاف فرما دے اس کی مفرت فرما دے جو قبروں میں جا چکے سب کی مفرت فرما دے ان کی قبروں کو جنت کا باپ بنا دے اور اللہ ہم جو زندہ ہیں ہمیں تیرا بندہ بن کر اور تیرے نبی کا امتی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما موت کے آخری دم تک اس محنت کو کرتے کرتے ایسا زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما جب موت آئے پہلا ہمارے ایمان کے ساتھ تیری رضا والی ایسا موت ہمیں نصیب فرما تیری ناراضگی والی موتوں سے ہماری حفاظت فرما پہلا ایکسیڈنٹ کی موتوں سے اچانک کی موتوں سے جل کر ڈوب کر ایسا دفتر مرنے سے ایسا دنیا بچے مرنے سے دوا خانوں کی موتوں سے خود کی موت سے اللہ ہر بری موت جس سے تیرے نبی نے پناہ مانگی ہے پہلا ہم جس سے پناہ مانگتے ہیں ہمیں پناہ نصیب فرما دیں ہمیں پناہ نصیب فرما دیں تیرے راستے یعنی انتہائی قرب والی موتیں ایسا تیرے نبی کی تیار کی موتیں ہمیں نصیب فرما اور تیرے نبی کے صحابہ کا پڑوس نصیب فرما اے اللہ ایسا تو ہم سے راضی ہو جا ہمیں اپنے سے راضی فرما دے ایسا تو ہمارا ہو جا ہمیں اپنا بنا دے ایسا قبر کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے پیدا بیٹا رہے گی نتائش ہے ہماری پوری پوری عبادت کرنا ایسا پوری پوری عبادت کرنا چکرا کے موت موجود تو ہماری مدد کرنا چکر کے موت موجود تو ہماری مدد کرنا اے اے اے اللہ اللہ اللہ ہماری خبروں کو جنت کا باغ بنا دے بادام موت آئے گی خبروں میں جانا ہے تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے احلہ احلہ ہمارے قبروں کو جن کا نام بتا دیں وہ ہم سے راضی ہو جا ہمیں ہمیں سے راضی فرما دیں اللہ ہم تو چھوٹے بچوں سے بھی اجازت کی نہیں مدد کے محتاج اگلی دینے میں چڑھایا کرتے ہیں ہم اس سے بھی زیادہ تیری مدد کے محتاج ہیں ہے خیال کو ہماری مدد فرما ہماری قدم قدم پر حفاظت فرما قدم قدم پر تو ہماری مدد فرما قدم قدم پر تو ہماری دستگیری فرما اے اللہ تو یہ اپنے فضل و کرم سے موت کے آخری دم تک ایمان کی محنت میں لگے رہنے کی توفیق نصیب کرنا اور اللہ موت کے وقت حسن خاتمہ اور اللہ کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ ہوش کے ساتھ تیری ملاقات کا شوق دل میں لیتے ہوئے اللہ ہمیں ہمارے ہمیں موت نصیب کرنا اللہ تیرے بچوں نے محنت کی اس کے لیے جی اپنے بس کی کوششیں کی کہ ان کی محنتوں اور کوششوں کو جو قبول کرنا ہماری کوتاحیوں کو معاف سے بڑھ سال ایسا ہم ہی کوتا ہے ہم صحیح ہی ہو رہی ہے لیکن اللہ ہم کمزور ہیں ضعیف ہیں چاروں طرف ایسا شیطان میں گرا کر رکھا ہے ہم سے معافی مانگتے ہیں ہمیں تو معاف فرما دے ہمیں تو معاف فرما دے اور جو کچھ میری تحفیف سے محنت ہوئی اس کو قبول فرما دے اس میں جو گتا سے معاف فرما Muhammad, para Allah. آئندہ کے لیے صحیح محنت کرنے کی توفیق نصیب کرنا صحیح محنت کرنے کی توفیق نصیب اس کو اپنا مقصد بنا کر کرنے کی توفیق نصیب کرنا اے اللہ تو ہی اپنے بند و کرم سے اجتماع کے لیے جس جن نے جس ٹائم کی جو بھی محنت کی ہو سب کی محنتوں کو قبول کرنا اور ان محنتوں کو قبول فرما کر سب کو اپنی دین کی محنت کے لیے قبول کرنا اور سب کی تو نفرت کرنا ان کے ان کے خاندانوں اور رسوں کو قبول کرنا اے اللہ جماعتیں جہاں کہیں جائیں وہاں دین کی حیات کا ذریعہ بنا دے اور دین کی محنت کو صحیح محنت کے ساتھ زندہ ہونے کا ذریعہ بنا دے ایسا ان کی تو دستگیری فرما ان کی حفاظت فرما ایسا ان کی حفاظت فرما ان کی تو مدد فرما ایسا ان کی تو بہترین تربیت فرما دعوت کی عظیم محنت کی نشیر تسیم فرما ان کے خاندانوں کے لیے ان کے علاقوں کے لیے اللہ پورے عالم کے انسانوں کے لیے ہدایت عمومی دروازے کھولنے کا ذریعہ فرما دیں عالمگیر ہدایت کا فیصلہ ہونا فیصلے کا ذریعہ بنا دے اے اللہ اے اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی تھا فرما جو مانگنا چاہے نہیں مانگ سکے ہم اپنے بندوں میں نصیب فرما بننا بندوں نے بندیوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا یا لکھا یا متوقع یا ہمدار ہے اے اللہ جو ہمیں ایسا کہہ نہیں سکے ہم سے محبت کرتے ہیں وہ ہم سے محبت کرتے ہیں ہم سے ملاقات بھی نہیں کر سکے پہلا ہمیں کہہ بھی نہیں سکے کہ سب کے جائز مقاصد پورے کرنا ان کی مشکلات کا آسان کرنا ان کے پہلا بیماروں خبر نصیب کرنا حاضر مندوں کی جائز حاضر سے پوری کرنا ہر کاروں کے قرضوں کو ادا کرنا مظلومین کی حمایت کرنا ظالمین کو صدیبت کی صبح کے نصیب کرنا اے اللہ مزدورین کو سکھ سے رہائی نصیب کرنا ایسا اطلاع اور آزمائش میں اللہ سے تیرا آزمائش سے خلاص نصیب بننا اے اللہ گمراہوں کو اے اللہ اور اے اللہ زندگی اے اللہ سراج مستقیم سے بھٹکے ہوئے انسانوں کو اے اللہ تو ہی ہدایت نصیب فرما دے سراج مستقیم پر دوبارہ اے اللہ اور مستقیم فرما دے اے اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس اجتماع کو بے انتہا قبول فرما اس پورے علاقے کے لیے عموم خصوصاً اور پورے عالم کی عموماً ہدایت کے ہواؤں میں پھیلنے کا ذریعہ بنا دیں ہمارے آئندہ کے اخبار میں قبول فرما ہمارے سفروں میں نصیب فرما ہر خیر کو مسلم مقدر فرما ہر تو ہماری حفاظت فرما اور ہمارے کو قبول فرما کر پورے عالم میں ہدایت کی محنت کے سنا ہونے کا اور ہدایت کے عموماً ہاؤ کرنے کا ذریعہ فرما دے اور جو ذرے خیر اب تک وجود میں آیا ہو اے اللہ جس کی آبیاری فرما اے اللہ اس کی تو آبیاری فرما اللہ اللہ جس کی آبیاری فرما اور اے اللہ پورے ملک میں اے اللہ جلد اور پورے عالم میں عموماً ادارے کے صحیح نہج پر زندہ ہونے کا ذریعہ فرما فرماپنا ملا لینا اور تمہارے نا نگر نہیں اللہ اللہ حمین وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله वैसे तो बातें करते रहो ये जमात जाने वाली www.attableague.com, the reviver of